پھر آپ نے فرمایا کہ شہدا پانچ قسم کے ہوتے ہیں تعاون میں مرنے والے پیٹ کے عارضے حیضے وغیرہ میں مرنے والے اور ڈوب کر مرنے والے اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرا ڈالا جائے تو لوگ ان کے لیے قرا ہی ڈالا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ سو تریپن